سقیفہ بنی سعدہ حضرت ابوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استخلاف یہ واقعہ بظاہر تعجب سے خالی نہیں کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو فوراً خلافت کی نزا پیدا ہو گئی اور اس بات کا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجیز و تکفین سے فراغت حاصل کی جائے کس کے قیاس میں آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے اور جن لوگوں کو ان کے عشق و محبت کا دعویٰ ہو وہ ان کو بے و کفن چھوڑ کر چلے جائیں اور اس بندوبست میں مصروف ہوں کہ مسند حکومت اوروں کے قبضے میں نہ آ جائے تعجب پر تعجب یہ ہے کہ یہ فیل ان لوگوں یعنی کہ حضرت ابکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سرزد ہوا جو آسمان اسلام کے مہر و ماہ تسلیم کیے جاتے ہیں اس فیل کی ناگواری اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری تعلق تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان بنی ہاشم ان پر فطری تعلق کا پورا پورا اثر ہوا اور اس وجہ سے آ حضرت کے درد و غم اور تجویز و تکفین سے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ملی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کتب حدیث اور سیر سے بظاہر اسی قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے یہ سچ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرت کی تجیز و تکفین چھوڑ کر سکیفہ بنی سعدہ کو چلے گئے یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے سکیفہ بنی سعدہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے مارکارائی کی اور اس طرح ان کوششوں میں مصروف رہے کہ گویا ان پر کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا تھا یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انصار بلکہ بنو ہاشم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزور منوانا چاہا گو بنو آشم نے آسانی سے ان کی خلافت تسلیم نہیں کی لیکن اس بحث میں جو غور طلب باتیں ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک کیا خلافت کا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے چھیڑا تھا نمبر دو کیا یہ لوگ خود اپنی خواہش سے سکیفہ بنی سادہ میں گئے تھے نمبر تین کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم خلافت کی فکر سے بالکل فارغ تھے اور نمبر چار ایسی حالت میں جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے کیا وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں پہلی دو بحثوں کی نسبت ہم نہایت مستند کتاب مسند ابو یعلا کی عبارت نقل کرتے ہیں جس سے واقعہ کی کیفیت بخوبی سمجھ آ سکتی ہے ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں بیٹھے تھے کہ دفاتن دیوار کے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ابن الخطاب ذرا باہر آؤ میں نے کہا چلو ہٹو ہم لوگ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوبست میں مشغول ہیں اس نے کہا کہ ایک حادثہ پیش آیا ہے یعنی انصار ثقیفہ بنی سازا میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے جلد پہنچ کر ان کی خبر لو ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں کر اٹھیں جس سے لڑائی چھڑ جائے اس وقت میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو اب اس سے ظاہر ہو گیا کہ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے خلافت کی بحث کو چھیڑا تھا اور نہ اپنی خواہش سے ثقیفہ بنی سعدہ کو جانا چاہتے تھے تیسری بحث کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا نمبر ایک بنو ہاشم جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے نمبر دو مہاجرین کے رئیس اور افسر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر تھے رضوان اللہ اور نمبر تین انصار جن کے شیخ القبیلہ سعد بن آبادہ تھے ان تینوں میں سے ایک گروہ بھی خلافت کے خیال سے خالی نہ تھا انصار نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا بنو ہاشم کے خیالات ذیل کی روایت سے معلوم ہوں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے باہر نکلے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے چونکہ آ حضرت کی ظاہری حالت بالکل سنبھل گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ اچھے ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ خدا کی قسم تم تین دن کے بعد غلامی کرو گے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ عنقریب اس مرض میں وفات پائیں گے کیونکہ مجھ کو اس کا تجربہ ہے کہ خاندان عبد المطلب کا چہرہ موت کے قریب کس طرح متغیر ہو جاتا ہے آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد منصب خلافت کس کو حاصل ہوگا اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وسیعت فرما دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہ پوچھوں گا کیونکہ اگر پوچھنے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو پھر آئندہ کوئی امید نہ رہے گی سمین محترم یہ ذکر جو ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے یہ صحیح بخاری باب مرز النبی ما فتل باری اس کے اندر مذکور ہے اس روایت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تو صاف معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس وقت تک یقین نہ تھا اس لیے انہوں نے کوئی تحریک کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے علاوہ اپنے انتخاب کیے جانے پر بھروسہ نہ کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مجمع ہوا تھا جس میں تمام بنو ہاشم اور ان کے تباہ شریک تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیش رو تھے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی روایت ہے ترجمہ ہماری سرگزشت یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا تو انصار نے کاتبہ تن ہماری مخالفت کی اور ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے اور علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے ساتھیوں نے بھی مخالفت کی اور مہاجرین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے یہ تقریر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے مجمع میں کی تھی جس میں سینکڑوں صحابہ موجود تھے اس لیے اس بات کا گمان نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی امر خلاف واقعہ کہا ہو ورنہ یہ لوگ ان کو وہاں ٹوکتے امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں یہ واقعہ اور صاف ہو گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ترجمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم سے الگ ہو کر جمع ہوئے تاریخ تبری میں ہے ترجمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدگی اختیار کی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے کھینچ لی اور کہا کہ جب تک علی کے ہاتھ پر بیت نہ کی جائے میں تلوار میان میں نہ ڈالوں گا ان تمام روایتوں سے صاف یہ نتائج نکلتے ہیں کہ نمبر ون آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی خلافت کے باب میں تین گروہ ہو گئے تھے نمبر ایک انصار نمبر دو مہاجرین اور نمبر تین بنو ہاشم مہاجرین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ثقیفہ کو چلے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے آئے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنو ہاشم کا مجمع ہوا تھا سقیفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ جانا اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و علم میں مصروف تھے اور ان کو ایسے پر درد موقع پر خلافت کا خیال نہیں آ سکا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سقیفہ میں مہاجرین اور انصار جمع تھے اور ان دونوں گروہ میں سے کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ کی تائید نہ کرتا کیونکہ مہاجرین حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشوا تسلیم کرتے تھے اور انصار کے رئیس سعد بن آبادہ تھے اخیر بحث یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بے جا تھا یا بجا اس کو ہر شخص جو ذرا بھی اصول و تمدن سے واقفیت رکھتا ہو وہ آسانی سمجھ سکتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی مدینہ منورہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا جو مدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اٹھ جائے تو اسلام کو پامال کر دیں اس نازک وقت میں آیا یہ ضروری تھا کہ لوگ جزا اور گریا زاری میں مصروف رہیں یا یہ کہ فوراً خلافت کا انتظام کر لیا جائے اور ایک منظم حالت قائم ہو جائے انصار نے اپنی طرف سے خلافت کی بحث چھیڑ کر حالت کو اور نازک کر دیا کیونکہ قریش جو انصار کو اس قدر حقیر سمجھتے تھے کہ جنگ بدر میں جب انصار ان کے مقابلے کو نکلے تو اتبا نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ محمد ہم نہ جنسوں سے نہیں لڑ سکتے کسی طرح انصار کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر سکتے تھے قریش پر کیا موقوف ہے کہ تمام عرب کو انصار کی مطابق سے انکار ہوتا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیفہ میں جو خطبہ دیا اس میں صاف اس خیال کو ظاہر کیا اس کے علاوہ انصار میں خود گروہ تھے اوس اور خزرج اور ان میں باہم اتفاق نہ تھا اس حالت میں ضروری تھا کہ انصار کے دعوی خلافت کو دبا دیا جائے اور کوئی لائق شخص فوراً انتخاب کر لیا جائے مجمع میں جو لوگ موجود تھے ان میں سب سے با اثر بزرگ اور معمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور فوراً ان کا انتخاب بھی ہو جاتا لیکن لوگ انصار کی بحث و نظاہ میں پھنس گئے تھے اور بحث طول پکڑ کر قریب تھا کہ تلوار میان سے نکل آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رنگ دیکھ کر دفاتن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں ساتھ ہی حضرت عثمان ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھائے اور پھر عام خلقت ٹوٹ پڑی اس کاروائی سے ایک اٹھتا ہوا طوفان رک گیا اور لوگ مطمئن ہو کر کاروبار میں مشغول ہو گئے صرف بنو ہاشم اپنے ادعا پر رکے رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر مشورے کرتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی لیکن بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے ابن ابی شہبہ نے مصنف میں اور علامہ تبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ یا بنت رسول اللہ خدا کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں تاہم اگر آپ کے یہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا اگرچہ صنعت کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کے روا کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا تاہم درایت کے اعتبار سے اس واقعہ کے انکار کی کوئی وجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کاروائیاں کی ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت اسلامی جماعت کا شیرازہ بکھر جاتا اور وہاں خانہ جنگیاں برپا ہو جاتی جو آگے چل کر جناب علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں واقع ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت سوا دو برس ہے کیونکہ انہوں نے جماعتی اسانی سن تیرہ ہجری میں انتقال کیا اس عہد میں اگرچہ جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت سے انجام پائے تاہم ان واقعات کو ہم فاروق اعظم میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر بھی عہد صدیقی کے واقعات ہیں اور اس شخص کا حصہ ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری لکھنے کا شرف حاصل ہو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ مدتوں کے تجربہ سے یقین ہو گیا تھا کہ خلافت کا بارے گراں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی سے اٹھ نہیں سکتا تاہم وفات کے قریب انہوں نے رائے کا اندازہ کرنے کے لیے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا سب سے پہلے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو بلا کر پوچھا انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت میں کیا کلام ہے لیکن مزاج میں سختی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا جب کام انہیں پر آ پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا انہوں نے کہا کہ میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ عمر کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا جواب نہیں جب اس بات کے چرچے ہوئے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بعضوں کو تردد ہوا چنانچہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ آپ کے موجود ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو خدا جانے کیا کریں گے اب آپ خدا کے ہاں جاتے ہیں یہ سوچ لیجئے کہ خدا کو کیا جواب دیجیے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو افسر مقرر کیا جو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عہد نامہ لکھوانا شروع کیا ابتدائی الفاظ لکھوائے جا چکے تھے کہ غش آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر یہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے مجھ کو پڑھ کر سناؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا کہ خدا تم کو جزائے خیر دے عہد نامہ لکھا جا چکا تھا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو دیا کہ مجمع عام میں سنائے اور پھر خود بالا خانے پر جا کر لوگوں سے جو نیچے جمع تھے وہ خاطب ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے کسی بھائی بند کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کیا تم لوگ اس پر راضی ہو سب نے سمینا و واتع کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت مؤثر اور مفید نصیحتیں کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمدہ دستور العمل کی جگہ کام آئی سامعین محترم پروگرام کے اس حصے میں آپ گفتگو کرتے ہیں حضرت عمر کی خلافت اور فتوحات کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتدین عرب اور مدیان نبوت کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا خلافت کے دوسرے ہی برس یعنی بارہ ہجری میں عراق میں لشکر کشی ہوئی اور ہیرا کے تمام اضلاع فتح ہو گئے تیرہ ہجری سن چھ سو تینتیس عیسوی میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں تمام اضلاع میں پھیل گئیں ان مہمات کا ابھی آغاز ہی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انان خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو سب سے ضروری کام انہی مہمات کا انجام دینا تھا لیکن قبل اس کے کہ ہم ان واقعات کی تفصیل ذکر کریں یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے فارس و شام سے کیا تعلقات تھے عرب کا نہایت قدیم خاندان جو عرب باعدہ کے نام سے مشہور ہے اگرچہ اس کے حالات نامعلوم ہیں تاہم اس قدر ہے کہ عاد اور امالکا نے عراق پر قبضہ کر لیا تھا عرب اور ابا جو یمن کے فرما روا تھے ان کی حکومت ایک زمانہ میں بہت زور پکڑ گئی تھی یہاں تک کہ چند بار عراق پر قابض ہو گئے اور سلطنت فارس کے ساتھ ان کو ہمسری کا رہا رفتہ رفتہ عرب خود حکومت فارس کے علاقے میں آباد ہونا شروع ہو گئے بخت نصر نے جو بابل کا بادشاہ تھا اور بیت المقدس کی بربادی نے ان کے نام کو شہرت دے دی ہے جب عرب پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلے اس کے متی ہو گئے اور اس تعلق سے عراق میں جا کر آباد ہو گئے رفتہ رفتہ ماگ بن ادنان کی بہت سی نسلیں ان مقامات میں آباد ہوتی گئیں یہاں تک کہ ریاست کی بنیاد پڑ گئی اور چونکہ اس زمانے میں سلطنت فارس میں طوائف الملوکی قائم ہو گئی تھی عربوں نے مستقل حکومت قائم کر لی جس کا پہلا فرمروا مالک بن فہم ادنانی تھا اس خاندان میں جزیمت العبرش کی سلطنت نہایت وسیع ہوئی اس کا بانجا امر بن ادی جو اس کے بعد تخت نشی ہوا اس نے ہیرا کو دار السلطنت قرار دیا اور عراق کا بادشاہ کہلایا اس دور میں اس قدر تمدن پیدا ہو گیا تھا کہ شام کلبی کا بیان ہے کہ میں نے عرب کے زیادہ تر حالات اور فارس و عرب کے تعلقات زیادہ تر انہی کتابوں سے معلوم کیے جو ہیرا میں اس زمانے میں تصنیف ہوئی تھی اسی زمانے میں شیر بن مالک نے طوائف الملوکی مٹا کر ایک وسیع سلطنت قائم کی اور امر بن عدی کو باج گزار بنا لیا امر بن عدی کا خاندان اگرچہ مدت تک عراق میں فرما رہا لیکن در حقیقت وہ سلطنت فارس کا ایک صوبہ تھا شاہ پور بن ارد شیر جو سلسلہ ساسانیہ کا دوسرا فرماروا رہا تھا اس کے عہد میں حجاز و یمن دونوں باج گزار ہو گئے اور عمرال کا گورنر مقرر ہوا تاہم متی ہو کر رہنا عرب کی فطرت کے خلاف تھا اس لیے جب کبھی موقع ملتا تھا تو بغاوت برپا ہو جاتی تھی چنانچہ شاہ پور ذیل اختاف جب سغرسنی سنی میں فارس کے تخت پر بیٹھا تو تمام عرب میں بغاوت پھیل گئی یہاں تک کہ قبیلہ عبد القیس نے خود فارس پر حملہ کر دیا اور ایاد نے عراق کے صوبے دبا لیے شاہ پور بڑا ہو کر بڑے عزم و استقلال کا بادشاہ ہوا اور عرب کی بغاوت کا انتقام لینا چاہا ہجر میں پہنچ کر نہایت خون ریزی کی اور قبیلہ عبد القیس کو برباد کرتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچ گیا روسائے عرب جو گرفتار ہو کر اس کے سامنے آتے تھے ان کے شانے اکھڑوا ڈالتا تھا چنانچہ اسی وجہ سے عرب میں وہ ذوال اقتاف کے لقب سے مشہور ہے سلاطین ہیرا میں نعمان بن منظر نے جو کسرا پرویز کے زمانہ میں تھا عیسوی مذہب قبول کر لیا اور اس تبدیلی مذہب پر یا کسی اور سبب سے پرویز نے اس کو قید کر دیا اور قید ہی میں اس نے وفات پائی نعمان نے اپنے ہتھیار وغیرہ ہانی کے پاس امانت رکھوا دیے جو قبیلہ بکر کا سردار تھا پرویز نے اس سے وہ چیزیں طلب کی اور جب اس نے انکار کیا تو ہرمزان کو دو ہزار فوج کے ساتھ بھیجا بزور چھین لائے بکر کے تمام قبیلے زی وکار ایک مقام میں بڑے سرو سامان سے جمع ہوئے اور سخت مارکا ہوا فارسیوں نے شکست کھائی اس لڑائی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ترجمہ یعنی یہ پہلا دن ہے کہ عرب نے عجم سے بدلہ لیا عرب کے تمام شعراء نے اس واقعہ پر بڑے فخر اور جوش کے ساتھ قصیدے اور اشعار لکھے سن چھ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو باوجود اس کے کہ ان خطوط میں جنگ و جدل کا اشارہ تک نہ تھا پرویز نے خط پڑھ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھ کو یوں لکھتا ہے اس پر بھی قناعت نہ کی بلکہ بازان کو جو یمن کا عامل تھا لکھا کہ کسی کو بھیج دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے دربار میں لائے اتفاق سے اسی زمانے میں پرویز کو اس کے بیٹے نے ہلاک کر دیا اور معاملہ یہیں تک رہ گیا رومی سلطنت سے عرب کا جو تعلق تھا یہ تھا کہ عرب کے چند قبیلے سلیح غسان اور جزام وغیرہ شام کے سرحدی اضلاع میں جا کر آباد ہو گئے تھے ان لوگوں نے رفتہ رفتہ شام کے اندرونی اضلاع پر قبضہ کر لیا تھا اور زیادہ قوت و جمعیت حاصل کر کے شام کے بادشاہ کہلانے لگے تھے لیکن یہ لقب خود ان کا خانہ ساز لقب تھا ورنہ جیسا کہ مورخ ابن السیر نے تصریح کی ہے در حقیقت وہ رومی سلطنت کے صوبے دار تھے ان لوگوں نے اسلام سے بہت پہلے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اس وجہ سے ان کو رومیوں کے ساتھ ایک قسم کی جگانگت ہو گئی اسلام کا زمانہ آیا تو مشرقین عرب کی طرح وہ بھی اسلام کے دشمن نکلے سن چھ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو دعوت اسلام کا خط لکھا اور دہیا کلبی جو خط لے کر گئے تھے واپس آتے ہوئے جزام میں پہنچے تو انہی شامی عربوں نے دہیا پر حملہ کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو خط دے کر بسرا کے حاکم کے پاس بھیجا تو امر بن شرجیل نے ان کو قتل کرا دیا چنانچہ اس کے انتقام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری میں لشکر کشی کی اور غزوہ موتا کا واقعہ پیش آیا اس لڑائی میں زید بن ہارسا تعالیٰ ہو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے رتبہ کے صحابہ تھے شہید ہوئے اور گو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے فوج صحیح سلامت نکل آئی تاہم نتیجہ جنگ در حقیقت شکست تھا نو ہجری میں رومیو نے خاص مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش قدمی کر کے مقام تبوک تک پہنچے تو ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ ہوا اگرچہ اس وقت عارضی طور سے لڑائی رک گئی لیکن رومی اور غسانی مسلمانوں کی فکر سے کبھی غافل نہیں رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ مدینہ پر چڑھنا صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مشہور ہوا کہ آپ نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی تو ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کچھ تم نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کہیں غسانی تو نہیں چڑھائے اسی حفظ ماتقدم کے لیے گیارہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنا کر شام کی مہم پر بھیجا اور چونکہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مقابلہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے نامور صحابہ معمور ہوئے کہ فوج کے ساتھ جائیں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی روانہ نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہو کر انتقال فرمایا غرض جب حضرت ابو بکر تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو عرب کی یہ حالت تھی کہ دونوں ہمسایا سلطنتوں کا ہدف بن چکا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر لشکر کشی کی تو فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں جو شخص مارا جائے گا شہید ہوگا اور جو بچ جائے گا مدافع دین ہوگا یعنی دین کو اس نے دشمنوں کے عملے سے بچایا ہوگا ان واقعات سے ظاہر ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام شروع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تکمیل کی اس کے اسباب کیا تھے فاروق اعظم کی آج کی قسط میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور خاص طور پہ عراق کی جو فتح ہے اس کا ذکر کرتے ہیں فارس کی حکومت کا چوتھا دور جو ساسانی کہلاتا ہے نوشروان عادل کی وجہ سے بہت نام آور ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کا پوتا پرویز تخت نشین تھا اس مغرور بادشاہ کے زمانے تک سلطنت نہایت قوی اور زوراور رہی لیکن اس کے مرنے کے ساتھ دفتن ایسی ابتری پیدا ہو گئی کہ ایوان حکومت مدت تک متزلزل رہا شرویا اس کے بیٹے نے کل آٹھ مہینے حکومت کی اور اپنے تمام بھائیوں کو جو کم و بیش پندرہ تھے قتل کرا دیا اس کے بعد اس کا بیٹا عرد شیر سات برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا لیکن ڈیڑھ برس کے بعد دربار کے ایک افسر نے اس کو قتل کر دیا اور آپ بادشاہ بن بیٹھا یہ سن ہجری کا بارہواں سال تھا اور چند روز کے بعد درباریوں نے اس کو قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا وہ ایک برس کے بعد قضا کر گیا اب چونکہ خاندان میں یزد گرد کے سوا جو نہایت صغیر السن تھا اولاد ذکور باقی نہیں رہی تھی پران تخت کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا کہ یزت گرد سن شعور کو پہنچ جائے گا تو وہی تخت و تاج کا مالک ہوگا پرویز کے بعد جو انقلابات حکومت ہوتے رہے اس کی وجہ سے ملک میں جا بجا بے عملی پھیل گئی پران کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ فارس میں کوئی وارث تاج و تخت نہیں رہا برائے نام ایک عورت کو ایوان شاہی میں بٹھا رکھا ہے اس خبر کی شہرت کے ساتھ عراق میں قبیلہ وائل کے دو سرداروں مسنا شیبانی اور سوید اجلی نے تھوڑی سی جمعیت بہم پہنچا کر عراق کی سرحد ہیرا وابلہ کی طرف غارت گری شروع کی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ یمامہ اور دیگر قبائل عرب کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے مسنا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق پر حملے کی اجازت چاہیے مسنا خود اگرچہ اسلام لا چکے تھے لیکن اس وقت تک ان کا تمام قبیلہ عیسائی یا بت پرست تھا حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ کو اسلام کی ترغیب دی اور قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا ان نو مسلموں کو ایک بڑے گروہ نے عراق کا رخ کیا ادھر حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو مدد کے لیے بھیجا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے تمام سرحدی مقام فتح کر لیے اور ہیرا پر علم فتح نصب کیا یہ مقام کوفہ سے تین میل ہے اور چونکہ یہاں نعمان بن منظر نے حوزنک ایک مشہور محل بنایا تھا وہ ایک یادگار مقام خیال کیا جاتا تھا اور چونکہ یہاں نعمان بن منظر نے ایک مشہور محل بنایا تھا اس لیے وہ ایک یادگار مقام خیال کیا جاتا تھا عراق کی یہ فتوحات خالد رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے کارناموں پر مشتمل ہیں لیکن ان کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمات عراق کا خاتمہ کر دیا ہوتا لیکن چونکہ ادھر شام کی مہم درپیش تھی اور جس زور و شور سے وہاں عیسائیوں نے لڑنے کی تیاریاں کی تھیں اس کے مقابلے کا وہاں پورا سامان نہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع سن تیرہ ہجری سن چھ سو چونتیس عیسوی میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ فوراً شام کو روانہ ہو اور مسنا کو اپنا جانشین کرتی جائیں ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور عراق کے فتوحات رخ رک گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ کی پیت خلافت کے لیے تمام اطراف و دیار سے بے شمار آدمی آئے تھے اور تین دن تک ان کا تانتاب بندہ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام میں جہاد کا واحض کیا لیکن چونکہ لوگوں کا عام خیال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پایا تخت ہے اور وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر فتح نہیں ہو سکتا اس لیے سب خاموش رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک واز کہا لیکن کچھ اثر نہ ہوا آخر چوتھے دن اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل ہل گئے مسنا شہبانی نے اٹھ کر کہا کہ مسلمانوں میں نے مجوسیوں کو آزما لیا ہے وہ مرد میدان نہیں ہے عراق کے بڑے بڑے اضلاع کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان گئے ہیں حاضرین میں سے ابو عبیدہ سخسی بھی تھے جو قبیلہ سکیف کے مشہور سردار تھے وہ جوش میں آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں ابو عبیدہ کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے بلا اٹھا کہ ہم بھی حاضر ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ اور مضافات سے ہزار آدمی انتخاب کیے اور ابو عبیدہ کو سلار مقرر کیا ابو عبیدہ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہ تھا یعنی صحابی نہ تھے اس وجہ سے ان کی افسری پر کسی کو خیال ہوا یہاں تک کہ ایک شخص نے آزادانہ کہا کہ عمر صحابہ میں سے کسی کی یہ منصب دو فوج میں سینکڑوں صحابہ ہیں اور ان کا افسر بھی صحابی ہی ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو جو شرف تھا وہ ہمت اور استقلال کی وجہ سے تھا لیکن اس شرف کو تم نے خود کھو دیا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو لڑنے سے جی چرائے وہ افسر مقرر کیے جائیں تاہم چونکہ صحابہ کی دل جوئی ضروری تھی ابو عبیدہ کو ہدایت دی کہ ان کا ادب محبوظ رکھنا اور ہر کام میں ان سے مشورہ لینا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عراق پر جو حملہ ہوا اس نے ایران کو چونکا دیا چنانچہ دخت نے رستم کو جو فرخزاد گورنر فراسان کا بیٹا اور نہایت شجاع اور صاحب تدبیر تھا دربار میں طلب کیا اور وزیر حرب مقرر کر کے کہا کہ تو سیاہ و سفید کا مالک یہ کہہ کر اس کے سر پر تاج رکھا اور درباریوں کو جن میں تمام عمرا اور خیان سلطنت شامل تھے تاکید کی کہ رستم کی اطاعت سے کبھی انحراف نہ کریں چونکہ اہل فارس اپنی نا اتفاقیوں کا نتیجہ دیکھ چکے تھے انہوں نے دل سے ان احکام کی اطاعت کی اس کا یہ اثر ہوا کہ چند روز میں تمام بد انتظامیہ مٹ گئیں اور سلطنت نے پھر وہی زور و قوت پیدا کر لی جو ہر مزو پرویز کے زمانے میں اس کو حاصل تھی رستم نے پہلے تدبیر یہ کی کہ اضلاع عراق میں ہر طرف ہرکارے اور نقیب دوڑا دیے جنہوں نے مذہبی حمیت کا جوش دلا کر تمام ملک میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت پھیلا دی چنانچہ ابو ویدا کے پہنچنے سے پہلے فرات کے تمام اضلاع میں ہنگامہ پر پاؤ گیا اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے ان کے ہاتھ سے نکل گئے پوارن دست نے رستم کی اعانت کے لیے ایک اور فوج گراں تیار کی اور نرسی اور جابان کو مقرر کیا جابان عراق کا ایک مشہور رئیس تھا اور عرب سے اس کو خاص عداوت تھی نرسی کسرا کا خالہ زاد بھائی تھا اور عراق کے بعض اضلاع قدیم اس کی جاگیر تھے یہ دونوں افسر مختلف راستوں سے عراق کی طرف بڑھے ادھر ابو عبیدہ اور مسنا ہیرا تک پہنچ چکے تھے کہ دشمن کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا مسلحت دیکھ کر خفان کو ہٹائے جاپان نمازک پہنچ کر خیمزر ہوا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسنا میں فوج کو سرو سامان سے راستہ کر لیا اور پیش قدمی کر کے خود حملے کے لیے بڑھے نمازک پر دونوں فوجیں سفارا ہوئیں جاپان کے میمنا اور میسرا پر جوشن شاہ اور مردان شاہ دو مشہور افسر تھے جو بڑی ثابت قدمی سے لڑے لیکن بلاخر شکست کھائی اور این مارکا میں گرفتار ہو گئے مردان شاہ بد قسمتی سے اسی وقت قتل کر دیا گیا لیکن جابان اس ہیلے سے بچ گیا کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ اس کو پہچانتا نہ تھا جابان نے اسے کہا کہ اس بڑھاپے میں میں کس کام کا ہوں مجھ کو چھوڑ دو اور معاوضے میں مجھ سے دو جوان غلام لے لو اس نے منظور کر لیا بعد کو لوگوں نے جابان کو پہچانا تو غل مچا کہ ہم ایسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ اسلام میں بد عہدی جائز نہیں ابو بیدا نے اس مارکا کے بعد کسکر کا رخ کیا جہاں نرسی فوج لیے پڑا تھا سکاتیا میں دونوں فوجیں مقابل ہوئیں نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا کسرا کے دو ماموزاد بھائی اور تیرویا میمنا اور میسرا پر تھے تاہم نرسی اس وجہ سے لڑائی میں دیر کر رہا تھا کہ پایا تخت سے امدادی فوجیں روانہ ہو چکی تھی ابو ویدا کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی انہوں نے بڑھ کر جنگ شروع کر دی بہت بڑے مارکے کے بعد نرسی کو شکست فاش ہوئی ابو بیدا نے خود سفاتیہ میں مقام کیا اور تھوڑی سی فوجیں ہر طرف بھیج دی کہ ایرانیوں نے جہاں جہاں پناہ لی ہے ان کو وہاں سے نکال دی فرخ اور فراوندو جو بارو سما اور کے رئیس تھے متی ہو گئے چنانچہ اظہار خلوص کے لیے ایک دن ابو عبیدہ کو نہایت عمدہ عمدہ کھانے کر بھیجے ابو عبیدہ نے دریافت کیا کہ یہ سامان کل فوج کے لیے ہے یا صرف میرے لیے فروخ نے کہا کہ اس جلدی میں ساری فوج کا اہتمام نہیں ہو سکتا تھا ابو عبیدہ نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو ترجیح نہیں دی جاتی اس شکست کی خبر سن کر رستم نے مروان شاہ کو جو عرب سے دلی عداوت رکھتا تھا اور جس کو نوشروان نے تقدس کے لحاظ سے بہمن کا خطاب دیا تھا چار ہزار فوج کے ساتھ اس سامان سے روانہ کیا کہ درفش قادیانی جو کئی ہزار برس سے کیانی خاندان کی یادگار چلا آتا تھا اور فتح و ظفر کا دیواچہ سمجھا جاتا تھا اس کے سر پر کرتا جاتا تھا مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پر جس کا نام مروح تھا دونوں حریف سفارا ہوئے کیونکہ بیچ میں دریا حائل تھا بیمن نے کہا بھیجا کہ یا تم اس پار اتر کر آؤ یا ہم آئیں ابو عبیدہ کے تمام سرداروں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کو اس طرف رہنا چاہیے لیکن ابو عبیدہ جو شجاعت کے نشے میں سرشار تھے کہا کہ یہ نمردی کی دلیل ہے سرداروں سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جانبازی بازی کے میدان میں مجوسی ہم سے آگے بڑھ جائیں مروان شاہ جو پیغام لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ ہماری فوج میں عام خیال ہے کہ عرب میدان مجاہد نہیں ہیں اس جملے نے اور بھی اشتعال دلایا اور ابو بیدا نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا مسنا اور سلیت وغیرہ بڑے بڑے افسران فوج اس رائے کے بالکل مخالف تھے اور عظمت و شان میں ان کا رتبہ ابو بیدا سے پڑھ کر تھا جب ابو بیدا نے اصرار کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگرچہ ہم کو قطعی یقین ہے کہ اس رائے پر عمل کرنے سے تمام فوج غارت ہو جائے گی تاہم اس وقت تم افسر ہو اور افسر کی مخالفت ہمارا شیوا نہیں غرض کشتیوں کا پل باندھا اور تمام فوج پار اتر کر غنیم سے مار کا آرا ہوں پار کا میدان تنگ اور نہ ہموار تھا اس لیے مسلمانوں کو موقع نہیں مل سکتا تھا کہ فوج کو ترتیب سے آراستہ کر سکتے ایرانی فوج کا نظارہ نہایت محیب تھا بہت سے کوہ پیکر ہاتھی تھے جن پر گھنٹے لٹتے تھے اور بڑے زور سے بچتے جاتے تھے گھوڑوں پر آہنی پھاکریں تھیں سوار سمور کی لمبی ٹوپیاں اڑے ہوئے صحرائی جانور معلوم ہوتے تھے عرب کے گھوڑوں نے یہ مہیب نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا بدک کر پیچھے ہٹے ابو عبیدہ نے دیکھا کہ ہاتھیوں کے سامنے کچھ زور نہیں چلتا گھوڑے سے کود پڑے اور ساتھیوں کو للکارا کہ جاں بازو ہاتھیوں کو بیچ میں لے لو اور ہودوں کو سواروں سمیت الٹ دو اس آواز کے ساتھ سب گھوڑوں سے کود پڑے اور ہودوں کی رسیاں کاٹ کر فیل نشینوں کو خاک پر گرا دیا لیکن ہاتھی جس طرف جھکتے تھے صف کی صف پس جاتی تھی ابو ویدا یہ دیکھ کر پیل سفید پر جو سب کا سردار تھا حملہ آور ہوئے اور سون پر تلوار ماری کہ متک سے الگ ہوگی ہاتھی نے بڑھ کر ان کو زمین پر گرا دیا اور سینے پر پاؤں رکھ دیے کہ ہڈیاں تک چور چور ہوگی ابو ویدا کے مرنے پر ان کے بھائی حکم نے علم ہاتھ میں لیا اور ہاتھی پر حملہ آور ہوئے اس نے ابو بیدا کی طرح ان کو بھی پاؤں میں لپیٹ کر مسل دیا اس طرح سات آدمیوں نے جو سب کے سب ابو بیدہ کے ہم نصب اور خاندان سے تھے باری باری سے علم ہاتھ میں لیے اور مارے گئے آخر میں مسنا نے علم لیا لیکن اس وقت لڑائی کا نقشہ بگڑ چکا تھا اور فوج میں بھاگڑ پڑ چکی تھی ترا یہ ہوا کہ ایک شخص نے دوڑ کر پل کے تختے توڑ دیے کہ کوئی شخص بھاگ کر نہ جانے پائے لیکن لوگ اس طرح بدہواس ہو کر بھاگے تھے کہ پل کی طرف راستہ نہ ملا تو دریا میں کود پڑے مسنا نے دوبارہ پل بندوایا اور سواروں کا ایک دستہ بھیجا کہ بھاگتوں کو اطمینان سے پار اتر خود بچی کھچی فوج کے ساتھ دشمنوں کا آگاہ روک کر کھڑے ہوئے اور اس ثابت قدمی سے لڑے کے ایرانی جو مسلمانوں کو دباتے آتے تھے رک گئے اور آگے بڑھ نہ سکے تاہم حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نو ہزار فوج میں سے صرف تین ہزار رہ گئی اسلام کی تاریخ میں میدان جنگ سے فرار نہایت شاز و نادر ہی وقوع میں آیا ہے اور اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ بھی گیا تو اس کا عجیب افسوس اثر ہوا ہے اس لڑائی میں جن لوگوں کو یہ ذلت نصیب ہوئی وہ مدت تک کھانا بدوش کرتے رہے اور شرم سے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے اکثر رویا کرتے اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو ماتم پڑ گیا لوگ مسلمانوں کی بدقسمتی پر افسوس کرتے تھے اور روتے تھے جو لوگ مدینہ پہنچ کر گھروں میں روپوش تھے اور شرم سے باہر نہیں نکلتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان کو تسلی دیتے تھے لیکن ان کو اس سے تسلی نہیں ہوتی تھی یہ واقعہ حزب بیان بلازری ہفتہ کے دن رمضان سن تیرہ ہجری میں واقع ہوا اس لڑائی میں نامور صحابیوں میں سے جو لوگ شہید ہوئے وہ سلید ابو زید انصاری اقبا و عبداللہ پسران کپتی بن قیس جزید بن قیس الانصاری ابو امیہ الفرازی وغیرہ واقع رمضان سن چودہ ہجری سن چھ سو پینتیس عیسوی اس شکست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت برہم کیا اور نہایت زور و شور سے حملہ کی تیاریاں کی تمام عرب میں خطباء اور نقیب بھیج دیے جنہوں نے پرجوش تقریروں سے میں ایک آگ لگا دی اور ہر طرف سے عرب کے قبائل عمر آئے قبیلہ ازد کا سردار محنف بن سلیم سات سو سواروں کو لے کر آیا بنو تمیم کے ہزاروں آدمی حسین بن مابت کے ساتھ آئے حاتم تائی کے بیٹے ادی ایک جمیت کثیر لے کر پہنچے قبیلہ ارباب بنو کنانا فسم بنو حنزلہ بنو قطبہ کے بڑے بڑے جتھے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ آئے یہ جوش یہاں تک پھیلا کہ نمر تغلب کے سرداروں نے جو مذہب عیسائی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آج عرب و عجم کا مقابلہ ہے اس قومی مارکا میں ہم بھی قوم کے ساتھ ہیں ان دونوں سرداروں کے ساتھ ان کے قبیلے کے ہزاروں آدمی تھے اور عجم کے مقابلہ کے جوش میں لبریز تھے اتفاق سے انہوں دنوں جریر بجلی دربار خلافت میں حاضر ہوا یہ ایک مشہور سردار تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ اپنے قبیلے کا سردار مقرر کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی تھی لیکن تعمیل کی نوبت نہیں آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے عرب کے تمام امال کے نام حکام بھیج دیے کہ جہاں جہاں اس قبیلے کے آدمی ہوں تاریخ معین پر ان کے پاس پہنچ جائیں جریر یہ جمعیت اعظم لے کر دوبارہ مدینہ میں حاضر ہوئے ادھر مسنا نے عراق کے تمام سرحدی مقامات پر نقیب بھیج کر ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی ایرانی جاسوسوں نے یہ خبریں شاہی دربار میں پہنچائیں قرآن دخت نے حکم دیا کہ فوج خاصہ سے بارہ ہزار سوار انتخاب کیے جائیں اور مہران بن مہرویا ہمدانی اکثر مقرر کیا جائے مہران کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خود عرب میں تربیت پائی تھی اور اس وجہ سے وہ عرب کے زور و قوت کا اندازہ کر سکتا تھا کوفا کے قریب بویب نام کا ایک مقام تھا اسلامی فوجوں نے یہاں پہنچ کر ڈیرے ڈالے مہران پائے تخت روانہ ہو کر سیدھا بویب پہنچا اور دریائے فرات کو بیچ میں ڈال کر خیمہ زن ہوئے صبح ہوتے ہی فرات اتر کر بڑے سرو سامان سے لشکر آرائی شروع کی مسنا نے نہایت ترتیب سے سخت درست کی فوج کے مختلف حصے کر کے بڑے بڑے ناموروں کی ماتحتی میں دیے چنانچہ میمنا پر مزغور میسرا پر نصیر پیدل پر مسعود والنٹیئر پر عاصم گشت کی فوج پر آسما کو مقرر کیا لشکر راستہ ہو چکا تو مسنا نے اس سرے سے اس سرے تک ایک بار چکر لگایا اور ایک ایک علم کے پاس کھڑے ہو کر کہا بہادرو دیکھنا تمہاری وجہ سے تمام عرب پر بدنامی کا داغ نہ آئے اسلامی فوج کی لڑائی کا یہ قاعدہ تھا کہ سردار تین دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا پہلی تکبیر پر فوج حرب و ہتھیار سے آراستہ ہو جاتی تھی دوسری تکبیر پر لوگ ہتھیار توڑ لیتے تھے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیا جاتا تھا مسنا نے دوسری تکبیر بھی نہیں کہی تھی کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا یہ دیکھ کر مسلمان ضبط نہ کر سکے اور کچھ لوگ جوش میں آ کر سب سے آگے نکل گئے مسنا نے غصے میں آ کر داڑھی دانتوں میں دبا لی اور پکارے کہ خدا کے لیے اسلام کو رسوا نہ کرو اس آواز کے ساتھ فوراً لوگ پیچھے ہٹے اور جس شخص کی جہاں جگہ تھی وہیں آ کر جم گیا چوتھی تکبیر کہہ کر مسنا نے حملہ کیا اجمی اسی طرح گرجتے ہوئے بڑے کہ تمام میدان گونج اٹھا مسنا نے فوج کو للکارا کہ گھبرانا نہیں یہ نہ مردانہ قول ہے عیسائی سرداروں کو جو ساتھ تھے بلا کر کہا کہ اگرچہ تم عیسائی ہو لیکن ہم قوم ہو آج قوم کا معاملہ ہے میں مہران پر حملہ کرتا ہوں تم ساتھ رہنا انہوں نے لبیک کہا مسنا نے ان سرداروں کو دونوں بازوؤں پر لے کر حملہ کیا اور پہلے حملہ میں مہران کا میمنا توڑ کر قلب میں گھس گئے اجمی دوبارہ سنبھلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے مسنا نے للکار کر کہا کہ مسلمانوں کہاں جاتے ہو میں یہ کھڑا ہوں یہ آواز سن کر سب ساتھ میں پلٹے مسنا نے ان کو سمیٹ کر حملہ کیا این اس حالت میں مسعود جو مسنا کے بھائی اور مشہور بہادر تھے زخم کھا کر گرے ان کی رکاب کی فوج بے دل ہوا چاہتی تھی مسنا نے للکار کر کہا کہ مسلمانوں میرا بھائی مارا گیا تو کچھ پرواہ نہیں شرفا یوں ہی جان دیا کرتے ہیں دیکھو تمہارے علم جھکنے نہ پائیں خود مسعود نے گرتے گرتے کہا کہ میرے مرنے سے بے دل نہ ہوں دیر تک بڑی گمسان کی لڑائی رہی انس بن ہلال جو عیسائی سردار تھا اور بڑی جاں بازی سے لڑ رہا تھا زخم کھا کر گرا مسنا نے خود گھوڑے سے اتر کر اس کو گود میں لیا اور اپنے بھائی مسعود کے برابر لٹا دیا مسلمانوں کی طرف بڑے بڑے افسر مارے گئے لیکن مسنا کی ثابت قدمی کی وجہ سے لڑائی کا پلہ اسی طرف بھاری رہا اجم کا قلب خوب جم کر لڑا مگر کل کا کل برباد ہو گیا شہر براز جو ایک مشہور افسر تھا قرت کے ہاتھ سے مارا گیا تاہم سپا سلار مہران ثابت قدم تھا اور بڑی بہادری سے تیغ بکف لڑ رہا تھا کہ قبیلہ تغلب کے ایک نوجوان نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا مہران گھوڑے سے گرا تو نوجوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹ پر جا بیٹھا اور فخر کے لہجے میں پکارا میں تغلب کا نوجوان ہوں اور رئیس اجم کا قاتل ہوں مہران کے قتل پر لڑائی کا خاتمہ ہو گیا اجم نہایت ابتری سے بھاگے مستا نے فوراً پل کے پاس پہنچ کر راستہ روک لیا کہ اجم بھاگ کر جانے نہ پائے مورخین کا بیان ہے کہ کسی لڑائی نے اس قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑی چنانچہ مدتوں کے بعد جب مسافروں کا ادھر گزر ہوا تو انہوں نے جا بجا ہڈیوں کے انبار پائے اس فتح کا ایک خاص اثر یہ ہوا کہ عربوں پر اجم کا جو روب چھایا ہوا تھا جاتا رہا ان کو یقین ہو گیا کہ اب سلطنت کس طرح کے دن آ میں خود مسنا کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے میں بارہ اجم سے لڑ چکا ہوں اس وقت سو اجمی ہزار ارب پر بھاری تھے لیکن آج ایک ارب دس اجمی پر بھاری اس مارکا کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقہ میں پھیل گئے جہاں اب بغداد آباد ہے اس زمانے میں وہاں بہت بڑا بازار لگتا تھا مسنا نے عین بازار کے دن حملہ کیا بازاری جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور بے شمار نقد اور اسباب ہاتھ آیا پائے تخت میں یہ خبریں پہنچی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ زنانہ حکومت اور آپس کے اختلافات کا یہی نتیجہ تھا اسی وقت پوران تخت کو تخت سے اتار کر یزت گرد کو جو سولہ برس کا جوان تھا اور خاندان کس طرح کا وہی ایک نرینا یادگار رہ گیا تھا تخت نشین کیا رستم اور فیروز جو سلطنت کے دست و بازو تھے آپس میں اناد رکھتے تھے درباریوں نے ان سے کہا کہ اب بھی اگر تم دونوں متفق ہو کر کام نہیں کرتے تو ہم خود تمہارا فیصلہ کیے دیتے ہیں غرض یزت گرد کی تخت نشینی کے ساتھ سلطنت میں نئے سرے سے جان آ گئی ملکی اور فوجی افسر جہاں جہاں جس کام پر تھے مستعد ہو گئے تمام قلعے اور چھاونیاں مستحکم کر دی گئیں عراق کی آبادیاں جو فتح ہو چکی تھیں عجم کا سہارا پا کر وہاں بھی بغاوت پھیل گئی اور تمام مقامات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں پہنچی تو فوراً مسنا کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ جاؤ اور ربیہ اور مضر کے قبائل جو عراق کے حدود میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو طلبی کا حکم بھیج دو کہ تاریخ معین پر جمع ہو جائے اس کے ساتھ خود بڑے ساز و سامان سے فوجی تیاریاں شروع کی ہر طرف نقیب دوڑائے کہ اضلاع عرب میں جہاں جہاں کوئی رئیس صاحب تدبیر شاعر شاعر خطیب اہل رائے ہو فوراً دربار خلافت میں آئے چونکہ حج کا زمانہ آ چکا تھا خود مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے اور حج سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہر طرف سے قبائل عرب کا طوفان آیا سعد بن نبی وکاس نے تین ہزار آدمی بھیجے جن میں سے ایک ایک شخص تیغ و علم کا مالک تھا حضر موت صدف مذہج قیس ریلان کے بڑے بڑے سردار ہزاروں کی جمعیت لے کر آئے مشہور قبائل میں سے یمن کے ہزار بنو تمیم اور اباب کے چار ہزار بنو اسد کے تین ہزار آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کر کے واپس آئے تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی آدمیوں کو جنگل نظر آتا تھا حکم دیا کہ لشکر نہایت ترتیب سے آراستہ ہو میں خود سپا سالار بن کر چلوں گا چنانچہ ہراول پر طلحہ میمنا پر زبیر میسرا پر عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا فوج آراستہ ہو چکی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خلافت کا کاروبار سپرد کیا اور خود مدینہ سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مستعدی سے ایک عام جوش پیدا ہو گیا اور سب نے مرنے پر کمرے باندھ لی سرار جو مدینہ سے تین میل پر ایک چشمہ ہے وہاں پہنچ کر مقام کیا اور یہ اس سفر کی گویا پہلی منزل تھی چونکہ امیر المومنین کا خود مارکہ جنگ میں جانا بعض مسلحتوں کے لحاظ سے مناسب نہ تھا اس لیے سرار میں فوج کو جمع کر کے تمام لوگوں سے رائے طلب کی عوام نے یک زبان ہو کر کہا کہ امیر المومنین یہ مہم آپ کے بغیر سر نہ ہوگی لیکن بڑے بڑے صحابہ نے جو معاملے کے نشیب و فراز سمجھتے تھے اس کے خلاف رائے دی عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلو ہیں اگر خدا نہ خاصہ شکست ہوئی اور آپ کو کچھ صدمہ پہنچا تو پھر اسلام کا خاتمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ایک پر اثر تقریر کی اور عوام کی طرف خطاب کر کے کہا کہ میں تمہاری رائے پر عمل کرنا چاہتا تھا لیکن اکابر صحابہ اس رائے سے متفق نہیں غرض اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سپا سلار بن کر نہ جائیں لیکن مشکل یہ تھی کہ کوئی اور شخص اس بارے گراں کے اٹھانے کے قابل نہیں ملتا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی مہمات میں مصروف تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کیا لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ میں نے پا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون بولے بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم مرتبہ کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے ان کی بہادری اور شجاعت بھی مسلم تھی لیکن تدبیر جنگ اور سپا سلاری کی قابلیتوں کی طرف سے اطمینان نہ تھا اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تردد تھا لیکن اب تمام حاضرین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی تو چاروں ناچار منظور کیا گیا تاہم احتیاط کے لحاظ سے لشکر کی تمام مہمات قبضہ اختیار میں رکھی چنانچہ مورخ تبری نے نام بنام ان کی تصریح کر دی ہے یہاں تک کہ مدینے سے عراق تک کی فوج کی منزلیں بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر دی تھی چنانچہ مورخ تبری نے نام بنام ان کی تصریح کر دی ہے غرض صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کا نشان چڑھایا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے سترہ اٹھارہ منزلیں طے کر کے سالبہ پہنچے اور یہاں مقام کیا سالبا کوفہ سے تین منزل پر ہے اور پانی کی افراد اور موقع کی خوبی کی وجہ سے یہاں مہینے کے مہینے بازار لگتا تھا تین مہینے یہاں قیام رہا مسنا موزہ کار میں آٹھ ہزار آدمیوں سمیت موجود تھے جن میں خاص بکر بن وائل کے چھ ہزار جوان تھے مسنا کو سعد کی آمد کا انتظار تھا کہ ساتھ ہو کر کوفہ پر بڑھے لیکن جسر کے مارکے میں جو زخم کھائے تھے بگڑتے گئے اور آخر اسی صدمے سے انتقال کیا سعد نے سالبہ سے چڑھ کر مشراف میں ڈیرے ڈالے یہاں مسنا کے بھائی ان سے آ کر ملے اور مسنا نے جو ضروری مشورے دیے تھے سعد سے بیان کیے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ فوج کا جہاں پڑاؤ ہو وہاں کے تمام حالات لکھ کر لے آئے سعد نے اس مقام کا نقشہ لشکر کا پھیلاؤ گاہ کا ڈھنگ رسد کی کیفیت ان تمام حالات سے ان کو اطلاع دی وہاں سے ایک مفصل فرمان آیا جس میں بہت سی ہدایتیں اور فوج کی ترتیب کے قواعد تھے صاحب نے ان احکام کے موافق پہلے تمام فوج کا جائزہ لیا جو کم و بیش تیس ہزار تھے پھر میمنا و میسرا کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا افسر مقرر کیے فوج کے جدا جدا حصوں اور ان کے افسروں کی تفصیل تبری کے بیان کے موافق یہ ہے ہراول پر بن عبداللہ بن قطادہ یہ ایام جاہلیت میں بحرین کے بادشاہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے وکیل ہو کر آئے اور اسلام قبول کر لیا اسی طرح میمنا یعنی کہ دائیں حصہ میں عبداللہ بن المعتصم یہ ایک صحابی تھے میسرا یعنی کہ بایاں حصہ اس پہ شرجیل بن سمت ایک نوجوان تھے مرتدین کی جنگ میں نہایت شہرت حاصل کی تھی ساقہ فوج کا پچھلا حصہ اس پہ عاصم بن امر التمیمی تھے طلائے یعنی کہ گشت کی فوج اس پہ سواد بن مالک تھے مجرد یعنی کہ بے قاعدہ فوج سلمان ربیہ الباہلی اس پر معمول تھے پیدل جمال بن مالک الاسدی شتر سوار عبداللہ بن سمیم قاضی اور خزانچی عبداللہ بن ربیہ الباہلی رائد یعنی رسد وغیرہ کا بندوبست کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ایک مشہور سابی ہیں اور جو فارس کے رہنے والے تھے مترجم کی خدمات ہلال ہجری نے انجام دی اور اسی طرح منشی اور طبیب حضرت زیاد بن ابی سفیان تھے امرائے اشار میں سے ستر وہ صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے تین سو وہ جو بیت الرضوان میں حاضر تھے اسی قدر وہ بزرگ جو فتح مکہ میں شریک تھے اور سات سو ایسے جو صحابہ نہ تھے لیکن صحابہ کی اولاد تھے سات اشراف ہی میں تھے کہ دربار خلافت سے ایک اور فرمان آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ شراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ جو کوفا سے پینتیس میل پر ایک چھوٹا سا شہر ہے اس میں مقام کرو اور اس طرح مورچے جماؤ کے سامنے اجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے جاؤ اور خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں کی پناہ میں آ سکو قادسیہ نہایت شاداب نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہلیت میں ان مقامات سے اکثر گزرتے تھے اور اس موقع کی حیت اور کیفیت سے واقف تھے چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان بھیجا اس میں قادسیہ کا موقع محل بھی موجود تھا تاہم چونکہ پرانا تجربہ تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ قادسیہ پہنچ کر سرزمین کا پورا نقشہ لکھ بھیجو کیونکہ میں نے بعض ضروری باتیں اسی وجہ سے نہیں لکھی کہ موقع اور مقام کے پورے حالات مجھ کو معلوم نہ تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تفصیل سے موقع جنگ کی حدود اور حالات لکھ کر بھیجے دربار خلافت سے روانگی کی اجازت آئی چنانچہ سعد شراب سے چل کر اوزیب پہنچے یہاں اجمیوں کا میگزین رہا کرتا تھا جو مفت ہاتھ آیا قادسیہ پہنچ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف ہرکارے دوڑائے کہ غنیم کی خبریں لائیں انہوں نے آ کر بیان کیا کہ رستم جو آرمینیا کا رئیس ہے سپہ سلار مقرر ہوا ہے اور مدائن سے چل کر سابات میں ٹھہرا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی وہاں سے جواب آیا کہ لڑائی سے پہلے لوگ سفیر بن کر جائیں اور ان کو اسلام کی رغبت دلائیں سعد نے سرداران قبائل میں سے چودہ نامور اشخاص انتخاب کیے جو مختلف صفتوں کے لحاظ سے تمام عرب میں انتخاب تھے اطارت بن حاجب اشرف بن قیس حارث بن حسان عاصم بن عمر امر بن مادی کرب مغیرہ بن شعبہ معنا بن حارثہ قد و کامت اور ظاہری روب و ادب کے لحاظ سے بھی یہ تمام عرب میں مشہور تھے نعمان بن مقرن بصر بن ابی رحم حملہ بن جوتیا حنزلہ الربی التمیمی فرات بن حیان العجل عدی بن سہیل مغیرہ بن زرارہ عقل و تدبیر اور حزم و سیاست میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے ساسانیوں کا پائے تخت قدیم زمانے میں از تخر تھا لیکن نوشروان نے مدائن کو دارالسلطنت قرار دیا تھا اسی وقت سے پایا تخت چلا آتا تھا اور یہ مقام سعد کی فروتگاہ یعنی قادسیہ سے تیس چالیس میل کے فاصلے پر تھا سفرا گھوڑے اڑاتے ہوئے سیدھے مدائن پہنچے راہ میں جدھر سے گزر ہوتا تھا تماشائیوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی یہاں تک کہ استانہ سلطنت کے قریب پہنچ کر ٹھہرے اگرچہ ان کی ظاہری صورت یہ تھی کہ گھوڑوں پر زین اور ہاتھوں میں ہتھیار تک نہ تھا تاہم بے باکی اور دلیری ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی اور تماشائیوں پر اس کا اثر پڑتا تھا گھوڑے جو سواری میں تھے رانوں سے نکلے جاتے تھے اور بار بار زمین پر ٹاپ مارتے تھے چنانچہ ٹاپوں کی آواز یزت گرد کے کان تک پہنچی اور اس نے دریافت کیا کہ یہ کیسی آواز ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے سفرا آئے ہیں یہ سن کر بڑے ساز و سامان سے دربار سجایا اور سفرا کو طلب کیا یہ لوگ عربی جبے پہنے کاندھوں پر یمنی چادریں ڈالے ہاتھوں میں کوڑے لیے موزے چڑھائے دربار میں داخل ہوئے پچھلے مارکوں نے تمام ایران میں عرب کی دھاک بٹھا دی تھی یزد گرد نے سفیروں کو اس شان سے دیکھا تو اس پر حیبت تاری ہوئی ایرانی عموماً ہر چیز کے پال لینے کے عادی تھے یزد گرد نے پوچھا کہ عربی میں چادر کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ برد فارسی کے معنی کے لحاظ سے کہا جہاں بود پھر کوڑے کی عربی پوچھی تو ان لوگوں نے کہا کہ سوت وہ سوخت سمجھا اور بولا کہ پارس راسوختن ان بدفالیوں پر سارا دربار برہم ہوا جاتا تھا لیکن شاہی آداب کے لحاظ سے کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا پھر سوال کیا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو نعمان بن مکرن جو سربراہ تھے جواب دینے کے لیے آگے بڑھے پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کیے پھر کہا کہ ہم تمام دنیا کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں جزیہ یا تلوار یزت گرد نے کہا کہ تم کو یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل اور بدبخت کوئی قوم نہ تھی تم جب کبھی ہم سے سرکشی کرتے تھے تو سرحد کے زمینداروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا اور وہ تمہارا سارا قصبل نکال دیتے تھے اس پر سب نے سکوت کیا لیکن مغیرہ بن زرارہ ضبط نہ کر سکتا اور اٹھ کر اپنے رفیقوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لوگ روسائے عرب ہیں علم وقار کی وجہ سے یاوا گوئی نہیں کر سکتے انہوں نے جو کچھ کہا یہی زیبا تھا لیکن کہنے کے قابل باتیں رہ گئیں ان کو میں بیان کرتا ہوں یہ سچ ہے کہ ہم بد اور گمراہ تھے آپس میں کٹتے مرتے تھے اپنے لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے ہم پر ایک پیغمبر بھیجا جو حسب و نصب میں ہم سے ممتاز تھا اور اول اول ہم نے اس کی مخالفت بھی کی وہ سچ کہتا تھا تو ہم جھٹلاتے تھے وہ آگے بڑھتا تھا تو ہم پیچھے ہٹتے تھے لیکن رفتہ رفتہ اس کی باتوں نے دلوں پر اثر کیا اور جو کچھ کہتا تھا خدا کے حکم سے کہتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا خدا کے حکم سے کرتا تھا اس نے ہم کو حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کرو جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں جن کو اسلام سے انکار ہو اور جزیہ پر راضی ہوں وہ اسلام کی حمایت میں ہیں جس کو دونوں باتوں سے انکار ہو اس کے لیے تلوار ہے جزت گرد غصے سے بےتاب ہو گیا اور کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا یہ کہہ کر مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور کہا کہ تم میں سے سب سے معزز کون ہے عاصم بن عمر نے بڑھ کر کہا کہ میں ملازموں نے ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے سعد کے پاس پہنچے کہ فتح مبارک دشمن نے اپنی زمین خود ہم کو دے دی اس واقعہ کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سکوت رہا رستم جو سلطنت فارس کی طرف سے اس مہم پر معمور تھا سابات میں لشکر لیے پڑا تھا اور یزت گرد کی تاکید پر بھی لڑائی کو ٹالتا جاتا تھا ادھر مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ آس پاس کے دیہات پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے لیے مویشی وغیرہ لوٹ لاتے تھے اس عرصے میں بعض بعض رئیس ادھر سے ادھر آگے ان میں جوشن ماہ بھی تھا جو سرحد کی اخبار نویسی پر معمور تھا اس حالت نے طول کھینچا تو رعایا در جوگ جزت گرد کے پاس پہنچ کر فریادی ہوئی کہ اب ہماری حفاظت کی جائے ورنہ ہم اہل عرب کے متی ہوئے جاتے ہیں چاروں نہ چار رستم کو مقابلے کے لیے بڑھنا پڑا ساٹھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ ساباد سے نکلا اور قادسیہ پہنچ کر ڈیرے ڈالے لیکن فوج جن جن مقامات سے گزری ہر جگہ نہایت بے اعتدالیاں کی تمام افسر شراب پی کر بدمستیاں کرتے تھے اور لوگوں کے ناموز تک کا لحاظ نہیں رکھتے تھے ان باتوں نے عام ملک میں یہ خیال پھیلا دیا کہ سلطنت عجم اب فنا ہوتی نظر آتی ہے رستم کی فوجیں جس دن سابات سے بڑی سعد نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دم دم کی خبریں پہنچتی رہیں فوج کا رنگ ڈھنگ لشکر کشی کی ترتیب اتارے کا رخ ان باتوں کے دریافت کے لیے فوجی افسر متعین کیے اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا چنانچہ تلا ایک دفعہ رات کے وقت رستم کے لشکر میں لباس بدل کر گئے ایک جگہ پیش بہا گھوڑا تھان پر بندہ دیکھا تلوار سے باغ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باغ ڈور سے اٹکا لی اس عرصہ میں لوگ جاگ اٹھے اور ان کا تعاقب کیا گھوڑے کا سوار ایک مشہور افسر تھا اور ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا اس نے قریب پہنچ کر برچھی کا وار کیا انہوں نے خالی کر دیا وہ زمین پر گرا انہوں نے جھک کر برچھی ماری کے سینے کے پار ہو گئی اس کے ساتھ دو سوار تھے ان میں سے ایک ان کے ہاتھ سے مارا گیا دوسرے نے اس شرط پر امان طلب کی کہ میں قیدی بن کر ساتھ چلتا ہوں اتنے میں تمام فوج میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے لیکن طلحہ لڑتے پھرتے صاف نکل آئے اور ساٹھ ہزار فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی قیدی نے سعد کے سامنے اسلام قبول کیا اور کہا کہ دونوں سوار جو طلاق کے ہاتھ سے مارے گئے میرے ابن ام تھے اور ہزار ہزار سوار کے برابر مانے جاتے تھے اسلام کے بعد قیدی کا نام مسلم رکھا گیا اور اس کی وجہ سے دشمن کی فوج کے بہت سے ایسے حالات معلوم ہوئے جو اور کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتے تھے وہ بعد کے تمام مارکوں میں شریک رہا اور ہر موقع پر ثابت قدمی اور جانبازی کی جوہر دکھائے رستم چونکہ لڑنے سے جی چراتا تھا ایک دفعہ اور صلح کی کوشش کی سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی معتمد آدمی آئے تو صلح کے متعلق گفتگو کی جائے سعد نے ربعی بن عامر کو اس خدمت پر معمور کیا وہ عجیب و غریب حیت سے چلے ارگ گیر کی ذرا بنائی اور اسی کا ایک ٹکڑا سر سے لپیٹ لیا کمر میں رسی کا پٹکا باندھا اور تلوار کے میان پر چیتڑے لپیٹ لیے اس حیت کزائی سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے ادھر ایرانیوں نے بڑے ساز و سامان سے دربار سے جایا دیبا کا فرش زری گاؤں تکیے حریر کے پردے صدر میں مرثہ تخت روبئی فرش کے قریب آ کر گھوڑے سے اترے اور باغ ڈور کو گاؤں تکیے سے اٹکا دیا درباری بے پرواہی کے ادا سے اگرچہ کچھ نہ بولے تاہم دستور کے موافق ہتھیار رکھوا لینا چاہا انہوں نے کہا کہ میں بلایا ہوا آیا ہوں تم کو اس طرح میرا آنا منظور نہیں تو میں الٹا پھر جاتا ہوں درباریوں نے رستم سے عرض کی اس نے اجازت دی یہ نہایت بے پرواہی کی ادا سے آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھے لیکن برچھی جس سے اصا کا کام لیا تھا اس کی انی کو اس طرح فرش میں چبوتے جاتے تھے کہ پرتکلف فرش اور قالین جو بچے ہوئے تھے جا بجا سے کٹ پھٹ کر بیکار ہو گئے تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آر پار کر کے زمین میں گڑ گیا رستم نے پوچھا کہ اس ملک میں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا اس لیے کہ مخلوق کے بجائے خالق کی عبادت کی جائے تم نے کہا کہ میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا درباری بار بار روبئی کے پاس آ کر ان کے ہتھیار دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی سامان پر ایران کی فتح کا ارادہ ہے لیکن جب روبئی نے تلوار میان سے نکالی تو آنکھوں میں بجلی سی کون گئی اور جب اس کے کاٹ کی آزمائش کے لیے ڈھالیں پیش کی گئیں تو روبئی نے ان کے ٹکڑے اڑا دیے روبئی اسی وقت چلے آئے لیکن نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رہا اخیر سفارت میں مغیرہ گئے اس دن ایرانیوں نے بڑے ٹھاٹ سے دربار جمایا جس قدر ندیم اور افسر تھے تاج پہن کر کرسیوں پر بیٹھے خیمے میں دیبا اور گیا اور منصب دار قرینے سے دو رویا کھڑے تھے مغیرہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے صدر کی طرف بڑے اور رستم سے زانوں سے زانے میں لا کر بیٹھ گئے اس گستاخی پر تمام دربار برہم ہو گیا یہاں تک کہ چوکداروں نے بازو پکڑ کر ان کو تخت سے اتار دیا مغیرہ نے افسران دربار کی طرف خطاب کر کے کہا میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا اسی لیے مہمان کے ساتھ یہ سلوک زیبا نہیں تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے بندے ہو کر گردن جھکائیں مترجم جس کا نام عبود تھا ہیرا کا باشندہ تھا اس تقریر کا ترجمہ کیا تو سارا دربار متاثر ہوا اور بعض بول اٹھے کہ ہماری غلطی تھی جو ایسی قوم کو ذلیل سمجھتے تھے رستم بھی شرمندہ ہوا اور ندامت مٹانے کو کہا کہ یہ نوکروں کی غلطی تھی میرا ایما یا حکم نہ تھا پھر بے تکلفی کے طور پر مغیرہ نے ترکش سے تیر نکالے اور ہاتھ میں لے کر کہا کہ ان تکلوں سے کیا ہوگا مغیرہ نے کہا کہ آگ کی لو وہ چھوٹی ہے پھر بھی آگ ہے رستم نے ان کی تلوار کا نیام دیکھ کر کہا کہ کس قدر بوسیدہ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن تلوار پر باڑ ابھی رکھی گئی ہے اس نوک جھونک کے بعد معاملے کی بات شروع ہوئی رستم نے سلطنت کی شان و شوقت کا ذکر کر کے اظہار احسان کے طور پر کہا کہ اب بھی واپس چلے جاؤ تو ہم کو کچھ ملال نہیں بلکہ کچھ انعام دلا دیا جائے گا مغیرہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر اسلام و جزیہ منظور نہیں تو اس سے فیصلہ ہوگا اور اس تم غصے سے بڑک اٹھا اور کہا کہ آفتاب کی قسم کل تمام عرب کو برباد کر دوں گا مغیرہ اٹھ کر چلے آئے اور صلاح و آشتی کی تمام امیدوں کا خاتمہ ہو گیا قادسیہ کی جنگ رستم اب تک لڑائی کو برابر ٹالتا جاتا تھا لیکن مغیرہ کی گفتگو نے اس اس کو قدر غیرت دلائی کہ اسی وقت کمر بندی کا حکم دیا نہر جو بیچ میں حائل تھی حکم دیا کہ صبح ہوتے ہوتے پاٹ کر سڑک بنا دی جائے صبح تک یہ کام انجام کو پہنچا اور دوپہر سے پہلے پہلے فوج نہر کے اس پار آ گئی خود سامان جنگ سے آراستہ ہوا دوہری زرہیں پہنی سر پر فوج رکھا ہتھیار لگائے اور پھر ایک خاص گھوڑا جو ہے وہ طلب کیا اور اس پر سوار ہو کر جوش میں کہا کہ کل عرب کو چکنا چور کر دوں گا کسی سپاہی نے کہا ہاں اگر خدا نے چاہا بولا کہ خدا نے نہ چاہا تب بھی فوج کو نہایت ترتیب سے آراستہ کیا آگے پیچھے صفیں قائم کی قلب کے پیچھے ہاتھیوں کا قلعہ باندھا حوجوں اور اماریوں میں ہتھیار بند سپاہی بٹھائے میمنا اور میسرا کے پیچھے کلا کے طور پر ہاتھیوں کے پرے جمائے خبر رسانی کے لیے موقع جنگ سے پایا تخت تک کچھ کچھ فاصلے پر آدمی بٹھا دیے جو واقعہ پیش آتا تھا موقع جنگ کا آدمی چلا کر کہتا تھا اور درجہ بدرجہ مدائن تک خبر پہنچ جاتی تھی کاسیا میں ایک قدیم شاہی محل تھا جو عین میدان کے کنارے پر واقع تھا سعد کو چونکہ ارکن نساء کی شکایت تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھا اس لیے فوج کے ساتھ شریک نہ ہو سکا بالا خانے پر میدان کی طرف رخ کر کے تکیہ کے سہارے سے بیٹھے اور خالد بن ارتفا کو اپنے بجائے سپا سلار مقرر کیا تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب ہوتا تھا وہ پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے اور خالد انہی ہدایتوں کے موافق موقع بموقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے تمدن کے ابتدائی زمانے میں فن جنگ کا اس قدر ترقی کرنا تعجب کے قابل اور عرب کی تیزی تباہ اور لیاقت جنگ کی دلیل ہے فوجیں آراستہ ہو چکی تو عرب کے مشہور شعراء اور خطیب صفوں سے نکلے اور اپنی آتش فشانی سے تمام فوج میں آگ لگا دی شعرا میں شماخ حتیہ اوس بن مغرا ابدا بن طیب امر بن مادی کرب اور خطیبوں میں کیس بن حبیرہ غالب ابن الحضیل الاسدی بصر بسر بن ابی رحم الجہنی عاصم بن امر ربی مادی ربی بن عامر میدان میں کھڑے تقریریں کر رہے تھے اور فوج کا یہ حال تھا کہ ان پر کوئی جادو کر رہا ہے ان تقریروں کے بعض جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں ابن الحضیل اسدی کے الفاظ یہ ہیں ترجمہ خاندان سعد تلواروں کو کلا بناؤ اور دشمنوں کے مقابلے میں شیر بن کر جاؤ گرد کی زرا پہن لو اور نگاہیں نیچی کر لو جب تلواریں تھک جائیں تو تیروں کی بات چھوڑ دو کیونکہ تیروں کو جہاں بار مل جاتا ہے تلواروں کو نہیں ملتا اس کے ساتھ قاریوں نے میدان میں نکل کر نہایت خوش رہانی اور جوش سے سورہ جہاد کی آیتیں پڑھنی شروع کی جس کی تاثیر سے دل ہل گئے اور آنکھیں سرخ ہو گئیں سعد نے قاعدے کے موافق تین نعرے مارے اور چوتھے پر لڑائی شروع ہوئی سب سے پہلے ایک ایرانی قدر انداز دیبا کی کبا زیب بدن کیے زرین کمر بند لگائے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے میدان میں آیا ادھر سے امر بن مادی کرد اس کے مقابلے کو نکلے اس نے تیر کمان میں جوڑا اور ایسا تاک کر مارا کہ یہ بال بال بچ گئے انہوں نے گھوڑے کو دابا اور قریب پہنچ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر مولک زمین پر دے پٹکا اور تلوار سے گردن اڑا کر فوج کی طرف مخاطب ہوئے کہ یوں لڑا کرتے ہیں لوگوں نے کہا ہر شخص مادی کرب کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے بعد اور بہادر دونوں طرف سے نکلے اور شجاعت کے جوہر دکھائے پھر عام جنگ شروع ہوئی ایرانیوں نے بجیلا کے رسالہ پر جو سب میں ممتاز تھا ہاتھیوں کو ریلا عرب کے گھوڑوں نے یہ کالے پہاڑ کہاں دیکھے تھے دفتن بتکے اور منتشر ہو گئے پیدل فوج ثابت قدمی سے لڑی لیکن ہاتھیوں کے ریلے میں ان کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے تھے سعد نے یہ ڈھنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بجیلا کو سنبھالو تو نے جو قبیلہ کے سردار اور مشہور بہادر تھے ساتھیوں سے کہا کہ عزیزو سعد نے کچھ سمجھ کر تم سے مدد مانگی ہے تمام قبیلے نے جوش میں آ کر باغیں اٹھائی اور ہاتھوں میں برچیاں لے کر ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے ان کی پامردی سے اگرچہ یہ کالی آندھی ذرا تھم گئی لیکن ایرانیوں نے وجیلا کو چھوڑ کر سارا زور اس طرف کر دیا سعد نے قبیلہ تمیم کو جو تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مشہور تھے کہلا بھیجا کہ تم سے ہاتھیوں کی کچھ تدبیر نہیں ہو سکتی یہ سن کر وہ دفاتن بڑھے اور اس قدر تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو گرا دیا پھر قریب پہنچ کر تمام ہودے اور اماریاں الٹ دی شام تک یہ ہنگامہ برپا رہا اور جب بالکل تاریخی چھا گئی تو دونوں حریف میدان سے ہٹے قادسیہ کا پہلا مارکا تھا اور عربی میں اس کو یوم الارماس کہتے ہیں ساگ جس وقت بالا خانے پر بیٹھے فوج کو لڑا رہے تھے ان کی بی بی سلمہ بھی ان کے برابر بیٹھی تھی ایرانیوں نے جب ہاتھیوں کو ریلا اور مسلمان پیچھے ہٹے تو ساگ غصے کے مارے بیتاب ہوئے جاتے تھے اور بار بار کروٹیں بدلتے تھے سلمہ یہ حالت دیکھ کر بختیار چلا اٹھی کہ افسوس آج مسنا نہ ہوا سعد نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا کہ مسنا ہوتا تو کیا کر لیتا سلما نے کہا سبحان اللہ بزدلی کے ساتھ غیرت بھی یہ اس بات پر تان تھا کہ سعد خود لڑائی میں شریک نہ تھے اگلے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے میدان جنگ سے مقتولوں کی مقتولوں کی لاشیں اٹھوا کر دفن کرائیں اور جس قدر زخمی تھے مرہم پٹی کے لیے عورتوں کے حوالے کیے اور پھر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ شام کی طرف سے غبار اٹھا گرد پھٹی تو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے جو امدادی فوجیں بھیجی تھی وہ آ پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں عراق پر حملے کی تیاریاں کی تھی اسی زمانے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شام کی مہم پر معمور تھے لکھ بھیجا تھا کہ عراق کو جو فوج وہاں بھیج دی گئی تھی اس کو حکم دو کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جا کر مل جائے چنانچہ عین وقت پر یہ فوج پہنچی اور تائید غیبی سمجھی گئی چھ ہزار سپاہی تھے جن میں پانچ ہزار ربیہ و مذر اور ہزار خاص حجاز کے تھے ہاشم بن اتبا سعد کے بھائی سپا سلار تھے اور ہراول کاکا کی رکاب میں تھا کاکا نے پہنچتے ہی صف سے نکل کر پکارا کہ ایرانیوں میں کوئی بہادر ہو تو مقابلے کو آئے ادھر سے بہمن نکلا کاکا جسر کا واقعہ یاد کر کے پکار اٹھے ابو عبیدہ کا قاتل جانے نہ پائے دونوں حریف تلوار لے کر مقابل ہوئے اور کچھ دیر کے رد و بدل کے بعد بہمن مارا گیا دیر تک دونوں طرف کے بہادر تنہا تنہا میدان میں نکل کر شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے سیستان کا شہزادہ براز عوان بن قطبہ کے ہاتھ سے مارا گیا بزر جمہور ہمدانی جو ایک مشہور بازر تھا کاکا سے لڑ کر قتل ہوا غرض ہنگامہ ہونے سے پہلے ایرانی فوج نے اکثر اپنے نامور بہادر کھو دیے تاہم بڑے زور شور سے دونوں فوجیں حملہ آور ہوئیں شام کی ابدادی فوج کو کاکا نے تدبیر سے روانہ کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے دستے کر دیے تھے اور جب ایک دستہ میدان جنگ میں پہنچ جاتا تھا تو دوسرا دور سے نمودار ہوتا تھا اس طرح تمام دن فوجوں کا تانتا بندہ رہا اور ایرانیوں پر روک چھاتا گیا ہر دستہ اللہ اکبر کے نعرے مارتا ہوا آتا تھا اور کاکا اس کے ساتھ ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے ہاتھیوں کے لیے پاکا نے یہ تدبیر کی کہ اونٹوں پر جھول ڈال کر ہاتھیوں کی طرح محیب بنایا یہ مصنوعی ہاتھی جس طرف رخ کرتے تھے ایرانیوں کے گھوڑے بدک کر سواروں کے قابو سے نکل جاتے تھے عین ہنگامہ جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد پہنچے جن کے ساتھ نہایت بیش قیمت عربی گھوڑے اور تلواریں تھے ان لوگوں نے فوج کے سامنے پکار کر کہا کہ امیر المومنین نے یہ انعام ان لوگوں کو بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کر سکے چنانچہ کاکا نے جمال بن مالک ربیل بن امر و طلحہ بن خیلت عاصم بن امرت تمیمی کو تلواریں حوالے کی اور قبیلہ یربو کے چار بہادروں کو گھوڑے عنایت کیے روبیل نے فخر کے جوش میں آ کر فل بدی یہ شعر پڑا ترجمہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں جس وقت لوگوں نے کاٹنے والی نازک تلواریں پائیں جس وقت لڑائی کا ہنگامہ گرم تھا ابو محجن سقفی جو ایک مشہور بہادر شاعر تھے اور جن کو شراب پینے کے جرم میں سعد نے قید کر دیا تھا قید خانے کے دریچے سے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور شجاعت کے جوش میں بے اختیار ہوتے جاتے تھے آخر ضبط نہ کر سکے سلما جو سعد کی بیوی تھی ان کے پاس گئے کہ خدا کے لیے اس وقت مجھ کو چھوڑ دو لڑائی سے جیتا بچا تو خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا سلما نے انکار کیا یہ حسرت کے ساتھ واپس آئے اور بار بار پر درد لہجے میں یہ اشار پڑھتے تھے ترجمہ اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بدا ہوا ہوں جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے ان اشار نے سلما کے دل پر یہ اثر کیا کہ خود آ کر بیڑیاں کاٹ دی انہوں نے فوراً استبل میں جا کر سعد کے گھوڑے پر جس کا نام بلقا تھا زیم کسا اور میدان جنگ پہنچ کر بھالے کے ہاتھ نکالتے ہوئے ایک دفعہ میمنا سے میسرا تک کا چکر لگایا پھر اس زور و شور سے حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صف کی صف الٹ گئی تمام لشکر متحیر تھا کہ کون بہادر ہے سعد بھی حیران تھے اور دل میں کہتے تھے کہ حملے کا انداز تو ابو موجن کا ہے لیکن وہ قید خانے میں قید ہے شام ہوئی تو ابو مہجن نے آ کر خود بیڑیاں پہن لی نے یہ تمام حالات سعد سے بیان کیے سعد نے اسی وقت ان کو رہا کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو میں اس کو سزا نہیں دے سکتا ابو مہجن نے کہا کہ بخدا میں بھی آج سے پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا ہنسا جو عرب کی مشہور شاعرہ تھی اس مارکے میں شریک تھی اور اس کے چاروں بیٹے بھی تھے لڑائی جب شروع ہوئی تو اس نے بیٹوں کی طرف خطاب کیا اور کہا ترجمہ پیارے بیٹو تم اپنے ملک کو دو بھرنا تھے تم پر قحط پڑا تھا باوجود اس کے تم اپنی کون سال ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کے بھی ہو میں نے تمہارے باپ سے بدتیانتی نہیں کی نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا تو جاؤ آخر تک لڑو بیٹوں نے ایک ساتھ باغیں اٹھائیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے جب نگاہ سے اوجل ہو گئے تو خنسا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا میرے بیٹوں کو بچانا اس دن مسلمان دو ہزار اور ایرانی دس ہزار مقتول و مجرو ہوئے تاہم فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا یہ مارکا اخواس کے نام سے مشہور ہے اب بہادروں کو حوصلہ آزمائی کا موقع ملا اور اس زور کا رن پڑا کہ ناروں کی گرج سے زمین دہل دہل پڑتی تھی چنانچہ اسی مناسبت سے اس مارکا کو للت الحریر کہتے ہیں ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی قلب میں اور دائیں بائیں تیرہ تیرہ سفے قائم کی مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سمیٹ کر یکجا کیا اور آگے پیچھے تین پرے جمائے سب سے آگے سواروں کا رسالہ اس کے بعد پیدل فوجیں اور سب سے پیچھے تیر انداز سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ تیسری تقدیر پر حملہ کیا جائے لیکن ایرانیوں نے جب تیر برسانے شروع کیے تو کاکا سے ضبط نہ ہو سکا اور اپنی رکاب کی فوج لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑی فوجی اصولوں کے لحاظ سے یہ حرکت نافرمانی میں داخل تھی تاہم لڑائی کا ڈھنگ اور کاکا کا جوش دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اللہ مغفر وانصر یعنی اے خدا کاکا کو معاف کرنا اس کو مددگار رہنا کاکا کو دیکھ کر بنو اسد اور بنو اسد کی دیکھا دیکھی گجیلا کندا سب ٹوٹ پڑے سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ خدایا اس کو معاف کرنا اور یاور رہنا اول اول سواروں کے رسالے نے حملہ کیا لیکن ایرانی فوجیں جو دیوار کی طرح جمی کھڑی تھی اس ثابت قدمی سے لڑی کے گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے یہ دیکھ کر سب گھوڑوں سے کود پڑے اور پیادہ حملہ آور ہوئے ایرانیوں کا ایک رسالہ سرتاپا لوہے میں غرق تھا قبیلہ عمیزہ نے اس پر حملہ کیا لیکن تلواریں زرہوں پر اچٹ اچٹ کر رہ گئی سرداران کبیرہ نے للکارا سب نے کہا زرہوں پر تلواریں کام نہیں لیتی اس نے غصے میں آ کر ایک ایرانی پر برچے کا وار کیا کہ کمر توڑ کر نکل گیا یہ دیکھ کر اوروں کو بھی ہمت ہوئی اور اس بہادری سے لڑے کے رسالے کا رسالہ برباد ہو گیا تمام رات ہنگامہ کارزار گرم رہا لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئے تھے اور نیند کے خمار میں ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے جاتے تھے اس پر بھی جب فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا تو کاکا نے سرداران قبائل میں سے چند نام بہادر انتخاب کیے اور سپا سلارے فوج یعنی کہ رستم کی طرف رخ کیا اور ساتھ ہی قیس اشرت امر مادی کرب ابن ذل بروین نے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے ساتھیوں کو للکارا کہ دیکھو یہ لوگ خدا کی راہ میں تم سے آگے نکلنے نہ پائے اور سرداروں نے بھی جو بہادری کے ساتھ زبان آور بھی تھے اپنے قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس جوش سے تقریریں کی کہ تمام لشکر میں ایک آگ لگ گئی سوار گھوڑوں سے کود پڑے اور تیرو کمان پھینک کر تلواریں گھسیٹ لی اس جوش کے ساتھ تمام فوج سیلاب کی طرح آگے بڑھی اور فیروزن اور ہرمزان کو دباتے ہوئے رستم کے قریب پہنچ گئی رستم تخت پر بیٹھا فوج کو لڑا رہا تھا یہ حالت دیکھ کر تخت سے کود پڑا اور دیر تک مردانہ وار لڑتا رہا جب زخموں سے بالکل چور ہو گیا تو بھاگ نکلا ہلال نامی ایک سپاہی نے تعاقب کیا اتفاق سے ایک نہر سامنے آ گئی رستم کود پڑا کے تیر کر نکل جائے ساتھ ہی ہلال بھی کودے اور ٹانگے پکڑ کر باہر کھینچ لائے اور پھر تلوار سے کام تمام کر دیا ہلال نے لاش کچروں کے پاؤں میں ڈال دی اور تخت پر چڑھ کر پکارے کہ رستم کا میں نے خاتمہ کر دیا ایرانیوں نے دیکھا تو تخت سپا سلار سے خالی تھا تمام فوج میں بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں نے دور تک تعاقب کیا اور ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دی شکست کے بعد بھی چند نامور افسر جو ریاستوں کے مالک تھے میدان میں ثابت قدم رہے ان میں شہریار ابن الحربت فرحان احوازی خسرو شنوم ہمدانی نے مردانہ وار جان دی لیکن ہرمزان احوز قارن موقع پا کر بھاگ نکلے ایرانیوں کے مقتولوں کا تو شمار نہ تھا مسلمان بھی کم و بیش چھ ہزار کام آئے اس پتہ میں چونکہ خود شری کے جنگ نہ تھے فوج کو ان کی طرف سے بدگمانی رہی یہاں تک کہ ایک شاعر نے کہا ترجمہ میں برابر لڑتا رہا یہاں تک کہ خدا نے اپنی مدد بھیجی لیکن سعد کے دروازے ہی میں لپٹے رہے ہم واپس پھرے تو سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو چکی تھی لیکن سعد کی بیوی بیوہ نہیں ہے یہ اشعار اس وقت بچے بچے کی زبان پر چڑھ گئے یہاں تک کہ سعد نے تمام فوج کو جمع کر کے آبلوں کے زخم دکھائے اور اپنی معذوری ثابت کی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح نامہ لکھا اور دونوں طرف کے مقتولوں کی تفصیل لکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال تھا کہ جس دن سے قادسیہ کا مارکا شروع ہوا تھا ہر روز آفتاب نکلتے مدینے سے نکل جاتے اور قاصد کی راہ دیکھتے ایک دن معمول کے موافق نکلے ادھر سے ایک شتر سوار آ رہا تھا بڑھ کر پوچھا کہ کدھر سے آتے ہو وہ سعد کا قاصد تھا اور مجدہ ایک فتح لے کر آیا تھا جب معلوم ہوا کہ سعد کا قاصد ہے تو اس سے حالات پوچھنے شروع کیے اس نے کہا کہ خدا نے مسلمانوں کو کامیاب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب کے برابر دوڑتے جاتے تھے اور حالات پوچھتے جاتے تھے شتر سوار شہر میں داخل ہوا تو دیکھتا جو شخص آتا ہے ان کو امیر المومنین کے لقب سے پکارتا ہے وہ ڈر سے کام اٹھا اور کہا کہ حضرت نے مجھ کو اپنا نام کیوں نہ بتایا میں اس گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا فرمایا نہیں کچھ حرج نہیں تم سلسلہ کلام کو نہ توڑو چنانچہ اسی طرح اس کے رکاب کے ساتھ ساتھ گھر تک آئے مدینے پہنچ کر مجمع عام میں فتح کی خوشخبری سنائی اور ایک نہایت پر اثر تقریر کی جس کا اخیر فکرہ یہ تھا مسلمانوں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں میں خدا کا غلام ہوں البتہ خلافت کا بار میرے سر پر رکھا گیا ہے اگر میں اسی طرح تمہارا کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو تو میری سعادت ہے اور اگر یہ میری خواہش ہو کہ تم میرے دروازے پر حاضر دو تو میری بدبختی ہے میں تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں لیکن باتوں سے نہیں عمل سے قادسیہ کے مارکے میں جو عجم یا عرب مسلمانوں سے لڑتے تھے ان میں سے ایسے بھی تھے جو دل سے لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ زبردستی فوج میں پکڑے آئے تھے بہت سے لوگ گھر چھوڑ گئے تھے اور فتح کے بعد یہ لوگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور امن کی درخواست کی سعد نے دربار خلافت کو لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلا کر رائے لی اور سب نے بالاتفاق جو ہے یہ منظور کر لیا غرض تمام ملک میں امن دیا گیا اور جو لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے واپس آ کر آباد ہوتے چلے گئے ریا کے ساتھ یہ ارتباط بڑھا کہ اکثر بزرگوں نے ان میں رشتہ داریاں کر لیں ایرانیوں نے حادثیہ سے بھاگ کر بابل میں مقام کیا اور چونکہ یہ ایک محفوظ اور مستحکم مقام تھا اطمینان کے ساتھ جنگ کے تمام سامان مہیا کر لیے تھے اور فیروزان کو لشکر قرار دیا گیا صاحب نے ان کے استحصال کے لیے پندرہ ہجری میں بابل کا ارادہ کیا اور چند سردار آگے روانہ کیے کہ راستہ صاف کرتے جائیں چنانچہ مقام برس میں بصیری ہوا اور میدان جنگ میں زخم کھا کر بابل کی طرف بھاگ گیا برس کے رئیس نے جس کا نام بستام تھا صلح کر لی اور بابل تک موقع بموقع پل تیار کرا دیے کہ اسلامی فوجیں بے تکلف گزر جائیں بابل میں اگرچہ اجم کے بڑے بڑے سردار نخیر جان ہرمزان مہران مہر جان وغیرہ جمع تھے لیکن پہلے ہی حملے میں بھاگ نکلے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بابل میں مقام کیا اور زہرا کی افسری میں فوجیں آگے روانہ کی اجمی فوجیں بابل سے بھاگ کر کوسی میں ٹھہری اور شہریار جو رئیس زادہ تھا ان کا سپہ سلار تھا زہرا کوسی سے جب گزرے تو شہریار آگے بڑھ کر مقابل ہوا اور میدان جنگ میں آ کر پکارا کہ جو بہادر تمام لشکر میں انتخاب ہو مقابلے کو آئے زہرا نے کہا میں نے خود تیرے مقابلے کا ارادہ کیا تھا لیکن جب تیرا یہ دعویٰ ہے تو کوئی غلام تیرے مقابلے کو آ جائے گا یہ کہہ کر نابل کو جو قبیلہ تمیم کا غلام تھا اشارہ کیا اس نے گھوڑا آگے بڑھایا شہریار دیو کا ستن و توش رکھتا تھا بابل کو کمزور دیکھ کر نیزا ہاتھ سے پھینک گردن میں ہاتھ ڈال کر زور سے کھینچا اور زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا اتفاق سے شہریار کا انگوٹھا نابل کے منہ میں آ گیا نابل نے زور سے کاٹا کہ شہریار تل ملا گیا نابل موقع پا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور تلوار سے پیٹ چاک کر دیا شہریار نہایت عمدہ لباس اور اسلحہ سے آراستہ تھا نابل نے زرا وغیرہ اس کے بدن سے اتار کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے لا کر رکھ دی سعد نے عبرت کے لیے حکم دیا کہ نابل وہی لباس اور اسلحہ سجا کر آئے چنانچہ شہریار کے زرک برق لباس اور اسلحہ سے راستہ ہو کر جب مجمع عام میں آیا تو لوگوں کی آنکھوں میں زمانے کی نیرنگیوں کی تصویر پھر گئی کوسی ایک تاریخی مقام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے قید کر رکھا تھا چنانچہ قید خانے کی جگہ اب تک محفوظ تھی سعد اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑا کوسی سے آگے پایا تخت کے قریب بہرا شیر ایک مقام تھا یہاں ایک شاہی رسالہ رہتا تھا جو ہر روز ایک بار قسم کھا کر کہتا تھا کہ جب تک ہم ہیں سلطنت فارس میں کبھی زوال نہیں آ سکتا یہاں ایک شیر پلا ہوا تھا جو کسرا سے بہت ہلا ہوا تھا اور اسی لیے اس کو بہرا شیر کہتے تھے سعد کا لشکر قریب پہنچا تو تڑپ کر نکلا لیکن ہاشم نے جو ہراول کے افسر تھے اس صفائی سے تلوار ماری کے وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا سعد نے اس بہادری پر ان کی پیشانی چوم لی آگے بڑھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرا شیر کا محاصرہ کیا اور فوج نے ادھر ادھر پھیل کر ہزاروں آدمی گرفتار کر لیے شیرزاد جو صحابات کا رئیس تھا اس نے سعد سے کہا کہ یہ معمولی کاشتکار ہیں ان کے قید کرنے سے کیا حاصل چنانچہ سعد نے ان کے نام دفتر میں درج کر لیے اور چھوڑ دیا آس پاس کے تمام رئیسوں نے جزیہ قبول کر لیا لیکن شہر پر قبضہ نہ ہو سکا دو مہینے تک برابر محاصرہ رہا ایرانی کبھی کبھی قلعہ سے نکل کر مارکا آرا ہوتے تھے ایک دن بڑے جوش و خروش سے سب نے مرنے پر کمرے باندھ لی اور تیر برساتے ہوئے آ نکلے مسلمانوں نے برابر کا جواب دیا زہرا جو ایک مشہور افسر تھے اور مارکوں میں سب سے آگے رہتے تھے ان کی زرا کی کڑیاں کہیں کہیں سے ٹوٹ گئی تھی لوگوں نے کہا کہ اس زرا کو بدل کر نئی پہن لیجئے وہ بولے کہ میں ایسا خوش قسمت کہا کہ دشمن کے تیر سب کو چھوڑ کر میری طرف آئیں اتفاق یہ کہ پہلا تیر انہی کو لگا لوگوں نے نکالنا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ جب تک یہ بدن میں ہے اسی وقت تک زندہ بھی ہوں چنانچہ اسی حالت میں حملہ کرتے ہوئے بڑے اور شربراز کو جو ایک نامی افسر تھا تلوار سے مارا تھوڑی دیر لڑ کر ایرانی بھاگ چلے اور شہر والوں نے صلح کا فریرہ اڑا دیا بہرا شیر اور مدائن میں صرف دجلہ حائل تھا ساتھ بہرا شیر سے بڑے تو آگے دجلہ تھا ایرانیوں نے پہلے سے جہاں جہاں پل بنے تھے توڑ کر بیکار کر دیے تھے ساتھ دجلہ کے کنارے پہنچے نہ پل تھا نہ کشتی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ برادران اسلام دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے یہ مہم بھی سر کر لو تو پھر مطلع صاف ہے یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا ان کو دیکھ کر اوروں نے بھی ہمت کی اور دفتن سب نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے دریا اگرچہ نہایت زخار اور مواج تھا لیکن ہمت اور جوش کی طبیعتوں میں یہ استقلال پیدا کر دیا کہ موجیں برابر گھوڑوں سے آ آ کر ٹکراتی تھیں اور یہ رکاب ملا کر آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ یمین و یسار کی جو ترتیب تھی اس میں بھی فرق نہ آیا دوسرے کنارے پر ایرانی یہ حرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے جب فوج کنارے کے قریب آگی تو ان کو خیال ہوا کہ یہ آدمی نہیں ہے جن ہیں چنانچہ دیوان آمدن کہتے ہوئے بھاگے تاہم سپا ساتھ جمع رہا اور گھاٹ پر تیر اندازوں کے دستے متعین کر دیے ایک گروہ دریا میں اتر کر سد راہ ہوا لیکن مسلمان سیلاب کی طرح آگے بڑھتے چلے گئے اور تیر اندازوں کو خسو خاشاک کی طرح مٹاتے پار نکل آئے یزت گرد نے حرم اور شاہی خاندان کو پہلے ہی حلوان روانہ کر دیا تھا یہ خبر سن کر خود بھی شہر چھوڑ کر نکل گیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار قرآن کی کچھ آیتیں زبان سے نکلیں ایوان کسرا میں تخت شاہی کے بجائے ممبر نصب تھا چنانچہ جمعہ کی نماز اسی میں ادا کی گئی اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں ادا کیا گیا ہمارے فقہ کو تعجب ہوگا کہ سعد نے باوجود یہ کہ اکابر صحابہ میں سے تھے اور برسوں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے عالمگیر و محمود کی تقلید نہیں کی بلکہ ایوان میں جس قدر مجسم تصویریں تھیں سب برقرار رہنے تھی دو تین دن ٹھہر کر سعد نے حکم دیا کہ دیوانات شاہی کا خزانہ اور نوادرات لا کر یکجا کیے جائیں کیانی سلسلے سے لے کر نوشروان کے عہد تک کی ہزاروں یادگاریں تھیں خاکان چین راجہ داہر قیصر روم نعمان بن منظر سیاوش بہرام چوبی کی زرہیں اور تلواریں تھیں کسرائے ہرمز اور کیکباد کے خنجر تھے نو شیروان کا تاج زرنگار تھا اور ملبوس شاہی تھا سونے کا ایک گھوڑا تھا جس پر چاندی کا زین کسا ہوا تھا اور سینے پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کی پالان تھی اور مہار میں بیش قیمت یاقوت پروئے ہوئے ناکا سوار سرے سے پاؤں تک جواہرات سے مرسا تھا سب سے عجیب و غریب ایک فرش تھا جس کو ایرانی بہار کے نام سے پکارتے تھے یہ فرش اس غرض سے تیار کیا تھا کہ جب بہار کا موسم نکل جاتا تھا تو اس پر بیٹھ کر شراب پیتے تھے اس رعایت سے اس میں بہار کے تمام سامان مہیا کیے گئے تھے بیچ میں سبزے کا چمن تھا چاروں طرف جدولیں تھیں ہر قسم کے درخت اور درختوں میں شگوفے اور پھل پھول تھے ترا رہا یہ کہ جو کچھ تھا و جواہرات کا تھا یعنی سونے کی زمین زمرد کا سبزہ پخراج کی جدولیں سونے چاندی کے درخت حریر کے پتے جو کے پھل تھے یہ تمام سامان فوج کی عام غارت گری میں ہاتھ آیا تھا لیکن اہل فوج ایسے راست باز اور دیانت دار تھے کہ جس نے جو چیز پائی تھی بجن سے ہی لا کر افسر کے پاس حاضر کر دی چنانچہ جب سب سامان لا کر سجایا گیا اور دور دور تک میدان جگمگا اٹھا تو خود سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی بار بار تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ان نوادرات کو ہاتھ نہیں لگایا بے شبہ انتہا کے دیانتدار مال غنیمت حزب قاعدہ تقسیم ہو کر پانچواں حصہ دربار خلافت میں بھیجا گیا فرش اور قدیم یادگاریں بجن سے ہی بھیجی گئیں کہ اہل عرب ایرانیوں کے جاہو جلال اور اسلام کی فتح و اقبال کا تماشا دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ سامان چنے گئے تو ان کو بھی فوج کی دیانت اور استغنا پر حیرت ہوئی محلم نام کا مدینہ میں ایک شخص تھا جو نہایت موضوع کا آمد اور خوبصورت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ نوشروان کے ملبوسات اس کو لا کر پہنائے جائیں یہ ملبوسات مختلف حالتوں کے تھے سواری کا جدا دربار کا جدا جشن کا جدا تہنیت کا جدا چنانچہ باری باری تمام ملبوسات محلم کو پہنائے گئے جب ملبوس خاص اور تاج زرنگار پہنا تو تماشائیوں کی آنکھیں خیرا ہو گئیں اور دیر تک لوگ حیرت سے تکتے رہے فرش کی نسبت لوگوں کی رائے تھی کہ تقسیم نہ کیا جائے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی منشا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار سے اس بہار پر بھی خزاں آئی اور دولت نوشروانی کے مرکہ کے پرزے اڑ گئے یورپ کے موجودہ مذاق کے موافق یہ ایک وحشیانہ حرکت تھی لیکن ہر زمانے کا مذاق جدا ہے اور وہ مقدس زمانہ جس میں ذخارف دینیوی کی عزت نہیں کی جاتی تھی دنیاوی یادگاروں کی کیا پرواہ کر سکتا تھا